نحمد نسلم نسلم علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلی علی اسلام علیکم خواتین حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام کیو ٹائم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امی سے دریافت کیا اے جبرائیل آپ کو میری رحمت سے کیا خاص ملا یہ سوال ناظرین امام الانبیاء نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا اب جواب جو انہوں نے دیا وہ بڑا ہی خوب دیاس کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی لے کر جاتا رہا ہوں اور اپنی تمام زندگی کو میں نے اللہ کی بندگی میں صرف کیا ہے لیکن جب میں نے شیطان کا ذکر سنا اور اس کے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کو سنے تو میں مسترب ہو گیا پریشان ہو گیا کہ میرا خاتمہ کس انداز سے ہوگا لیکن آپ کی رحمت کا صدقہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس وہی لانے کا حکم فرمایا اور میں آپ کے پاس وہی لانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت کو نازل کیا تو مجھے کچھ سکون ملا اور ناظرین اس آیت کے جملے کچھ اس انداز تھے کہ جبریل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار الہی میں صاحب مرتبہ قرار دیا مقتدا ہے اور امین ہے یعنی اس کا جو مفہوم ہے اس آیت کا کچھ انداز سے ہے حضرت جبرائیل جب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت میں سنی تو مجھے سکون ہوا کہ اب میرا خاتمہ دل خیر ہوگا اب میری جو معاملات ہیں وہ آپ کے صدقے آپ کی رحمت کے صدقے بہت اچھے ہو جائیں گے بات یہ ناظرین کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور آپ کی طاقت آپ کی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت آپ کی الفت آپ کی قربت پھر ذرا سوچیے ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز سے آپ سفر معراج پر لے کر گئے اور سدرت المنتہا تک کی آپ کی رسائی اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مراتب کو اپنی بارگاہ میں بلند کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی اتنے مقرب فرشتے یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خاتمے کے حوالے سے پریشان تھا لیکن آپ کی رحمت کا صدقہ مجھے ملا تو مجھے سکون ہو گیا کہ واقعی میرا خاتمہ اب بالخیر ہوگا وما صلاح کا اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے یعنی معلوم یہ ہوا ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بے شک تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے یعنی حیوانات کیا جنات کیا نباتات کیا انسان کیا فرشتے کیا زمین کا ایک ایک ذرہ آپ کی رحمت کا محتاج ہے اور اس کی دلیل حضرت جبریل علیہ السلام کے اس واقعے سے اس گفتگو سے اور ان جملوں سے ملتی ہے کہ سرکار کی رحمت کا صدقہ عطا ہونا تھا اور جبرائیل علیہ السلام کو سکون ملنا تھا لیکن ناظرین ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں بہت بدکار ہیں ہم نے تو اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں مکمل طور پر دھسا کے رکھا ہے لیکن ایک راستہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اگر نصیب ہو جائے تو بے شک ہمارا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا آئیے اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے درود پاک نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ و مولانا محمد علیہ وبارک وسلم وسلم آئیے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے تمام خوابوں کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں لیکن جناب یورپ اسپیشل کے پہلے کالر کون ہیں ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جی میں عرض جی مفتی صاحب کو السلام وعلیکم السلام یہ میں نے خواب بیان کرنا تھا وہ کو میں نے دیکھا ہے رمضان شریف میں ابھی وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے میری گود میں اور وہ میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں اچھا۔ مطلب کسی نے دیا ہاں. وہ نا دودھ پی رہا اور دودھ پی کے کھیلنے لگ گیا اچھا۔ اور میرا جو چھوٹا بچہ آخری وہ سولہ سال کا تو وہ سے دودھ جاری دیکھ رہے ہیں یہ پوچھا تھا میں میں نے کہا جیسے آپ کا بچہ ہے میرے سات بچے ہیں نا سر سات بچے چھوٹا بچہ سولہ سال کا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید اور سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد بہن نے یہ خواب بیان کیا ہے کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور یہ اسے دودھ پلا رہی ہے تو اب یہاں پر اگر یہ مطلب بے اولاد ہوتی تو اس کی تعبیر یہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد کی دولت سے سرفراز فرمائے گا لیکن پہلے سے ان کی اولاد موجود ہے تو اب اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھیں ان کا بچوں کو دودھ پلانا اب یہ اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ یہ بچے آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائیں آپ کے لیے رحمت و نعمت کا سبب بن جائیں بالکل ٹھیک ہے چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے جی، جنید بھائی جی میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں جی فرمائیے جنید بھائی بات کرنی تھی کہ وہ خواب آیا ہاں، تو ایک بہن یہاں ہوتی ہیں کراچی میں اور ان کی دو بہنیں ہوتی ہیں پنجاب میں نا ٹھیک ہے تو ان کی ایک بہن کو خواب آیا وہاں پر نا کہ اپنے ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے اچھا جی جی جناب تو انہوں نے بولا کہ نا یہ ایک بہن نے پوچھا کہ آپ کی مہندی لگی ہوئی ہے بولے نہیں یہ مہندی نہیں ہے یہ جو ہماری جو بہن ہے نا کراچی میں تو ان کے ہاتھ میں ان کے جو پریگنٹ ہیں باڈی باڈی سے میں نے یعنی کہ جو بچہ ہے نا آپ دوبارہ ریپیٹ کیجیے اس کا اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات ایمت کو بات کر رہا ہوں جی سر میں اپنا محجد میں لے میں نماز نماز پڑھتا تھا محجد میں بھائی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے لیکن میں ایک گزارش آپ سے کرتا چلوں اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کی کال شامل کروں گا اب دیکھیں بھائی کی کوئی سے کال آئی اس سے پہلے ایک اور کال آئی دونوں کال ہمیں مجبوراً اس لیے ڈراپ کرنی پڑی کہ آپ کی ٹیلی ویژن کی جو آواز ہے اس کو آپ میوٹ نہیں کرتے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں ساتھ جب ہمیں کال کرتے ہیں تو اپنی آواز کو ٹیلی ویژن پہ سنیں اس سے سننے سے انکار نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو آن رکھتے ہیں تو آپ کی ہم سے پراپر بات نہیں ہو پاتی ٹائم ڈیلے ہوتا ہے بہت سے کالر دنیا سے لاکھوں کالرز کال کرنا چاہتے ہیں مجبوری یہ ہوتی ہے کہ پھر ہمیں آپ کی کال کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے تو آپ بھی پریشانی سے بچیں ہمیں بھی پریشانی سے بچائیں اپنے جو ٹیلی ویژن ہے اس کی آواز کو مکمل طور پر میوٹ کریں اور کوشش کیا کریں بلکہ یقیناً آپ مجھ سے صرف اور صرف اسی پہ بات کریں تاکہ پراپرلی میں آپ کی بات کو سمجھ سکوں اور آپ ہماری بات کو بھی سمجھ سکیں السلام علیکم میرا خیال ہے شاید یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے آج میں ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم کو ختم کرتا ہے تو اس کے بارے میں السلام علیکم ایک میرا خواب ہے محترمہ السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں یو سے بات کر رہی ہوں نام میں سکھانا چاہتی ہوں میرے تین خواب ہیں ایک جو میں بہت زیادہ اخبار میں دیکھتی ہوں کہ کوئی مر جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتے کیونکہ شروعات کہیں اور سے ہوتی ہے اور ختم کچھ اور ہو جاتا ہے کوئی اتنا اچھا طرح مجھے وہ خواب یاد بھی نہیں رہتا بہت بہت بات دیکھتی رہتی ہوں کہ میری فیملی میں جو کوئی بعد میں کوئی مر جاتا ہے اور ایک خواب ہے میرے میری بہن کا ہے میرے سسر فوٹو ہیں اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ گھر پہ آتے ہیں تو جیسے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کہتی ہے کہ میں جا کے آپ ان سے پوچھوں گی کہ کیونکہ میری نانت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ختم نہیں کریں گے تو میں ان سے پوچھوں گی کیا ہم ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں جمعرات کو تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں نیچے جاؤ بنا کر تم دعا مو کیا کرو اور میرا قصہ یہ ہے کہ میں نے اخبار میں دیکھا ہے کہ میرے حضرت کا وہ بہت زیادہ اپنے بیٹ کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کسی شاہ پہ جاتے جاتے ہیں جو خاں پہ جو ہے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا ہسبینڈ کا نہیں وہ بھی میرا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہم میرے ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بیٹ کو مس کرتے ہیں وہ مر گئے ہیں تو اچھا اپنے والد کو مس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایسا اچھا، ہم ایسی جاب پہ جاتے ہیں جہاں پہ جیسے جہاں پہ انگلینڈ میں وہ جب باجی دس باجی رہا جہاں رکھتا ہے وہ فروزن ہوتی ہے نا تو ایسے دیکھنے جیسے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ڈیڈ اچھا، باڈی جہاں فروزن ہوتی ہے وہاں آپ مطلب جاتی ہیں پشور وہاں پہ جاتے ہیں تو ہاں۔ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ایسے جس سے ہر جگہ سے کہیں سے جیسے پیٹ ہے وہ ایسے صاف ہے ایسے نظر آتا ہے کئی جگہ سے جیسے اوس نظر آتے ہیں ویسے تو میں آپ کے تو لگاتی ہوں بات ایسے پھر اس کے بعد کھڑی ہو جاتی ہوں میری ٹرین کا حکمت ساتھ ہے ہمارے بچے ساتھ ہے تو ایسے دیکھتے ہیں تو کس طرح ہم شاپ سے باہر جاتے ہیں تو وہاں شاپ کو لگا تھا کہ یہاں سے کچھ ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی آپ کے ساتھ سایہ نہ چلے چلے ان کی بات آپ کی بات ہے محتمہ بالکل میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے کے بعد اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔, جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میرے پاس ایک خواب ہے ایک تو میں اکثر پہلے اب تو نہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے اکثر تک میں دیکھتی تھی کہ پاؤں میں جیسے جوتا نہیں ہے اور یا جوتا گم ہو جاتا ہے یا جوتا پہننے کی کوشش کرتی ہوں تو اس قسم کا خواب آتا ہے اچھا۔ اور ابھی میں نے جو ایک خواب دیکھا ہے میں ایک جگہ گئی ہوں مطلب کسی کی اچھا خوبصورت جگہ ہے وہاں سے جا کے کسی گھر رہتی ہوں تو وہاں پہ کہتے ہیں جی وہ کوئی بندہ فوت ہو گیا نا تو وہ ہمارے رشتے داروں میں ہی ہوتے میں ایک سیڑیاں ہیں لکڑی کی اس سے اترنے کی کوشش کرتی ہوں تو مشکل لگتی ہیں مجھے لیکن ایک دم کوئی آتا ہے ان سیڑھیوں کو نیچے کر کے بہت آسان کر دیتا ہے اچھا۔ اور پھر میں پانی میں بہت خوبصورت جیسے پہاڑی پانی ہوتا ہے اس طرح کا پانی جس میں اتنا صاف پانی ہے کہ نیچے سے زمین نظر آ رہی ہے نا اچھا۔ اس پانی کے اندر سے مجھے سونے کی انگوٹھیاں ملتی ہیں نا تو ایک دو انگوٹھیاں تو ملتی ہیں میں ہاتھ میں پہنتی ہوں تو کچھ لیڈیز کہتی ہیں یہ میری ہیں میں ان کو دے دیتی ہوں نا پھر آگے جاتی ہوں جیسے جیسے جاتی ہوں تو مجھے مختلف انگوٹھیاں ملتی جاتی ہیں خوبصورت لگوں نگوں میں کچھ اس طرح کی اور ہم لوگ اسی طرح وہ پانی میں سفر کرتے ہیں اور پانی گہرا نہیں ہوتا اچھا۔ گھٹنے گھٹنے سے بھی نیچے ہوتا ہے بس چلتا ہوا پانی کا نیچے سے وہ پتھر پتھر اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اور انگوٹھیاں بھی مجھے ملتی جاتی ہیں آگے جب میں جب پہنچتی ہوں وہ میت والی جگہ پہ تو ایک دم سنگے مرمر کا فرش ہوتا ہے بالکل نا اور وہاں بھی ایک ڈیڈ باڈیز میرے کزن ہی ایک لگتے ہیں ان کی مطلب وہ ہے تو زندہ ہے لیکن ان کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے نا اچھا۔ ایک تابوت کے اندر اور سنگ مرمر کا فرش جیسے ایسے ہوتا ہے جیسے خانہ کعبہ میں فرش ہے اس طرح کا نا تو وہاں پہ میری تائی جو ابھی ہی فوٹ ہوئی ہیں دو تین مہینے میں وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا چہرہ تو بلیک ہوتا ہے لیکن دانت بہت واضح اور سفید نظر آتے ہیں تو جیسے ہی میں وہ پانی ایک دم ختم ہوتا ہے اور وہ فرش شروع ہو جاتا ہے اور میں جیسے ہی وہاں پہنچتی ہوں تو دو لوگ مجھے پکڑتے ہیں اور میں زور زور سے رونے شروع ہو جاتی ہوں آنکھوں کے ساتھ اور جا کے دیکھتی ہوں تو بس اس طرح کا ہے کہ بس پھر یار آنکھ کھل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے میری بہن کہ آپ میرڈ ہیں میرڈ ہیں جی میں میرڈ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے تین خواب ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں جگہ کا نام نہیں بتانا چاہتی جی فرمائیے میں میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں خود کو اپنی نانی کے گھر دیکھتی ہوں اور وہاں پہ میں نا بہت زیادہ بیٹھ کے نا پراٹھے پکا رہی ہوں یعنی بہت زیادہ تعداد میں اب چالیس پچاس سے بھی زیادہ ہوں گے اور ان پراٹھوں میں نا ایک پراٹھا میں مکھن کا پکاتی ہوں اور جب میں پراٹھے پکا لیتی ہوں نا تو میں کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں روٹی تو میرے دل میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے یہ مکھن والا پراٹھا مل جائے تو وہ خود ہی میرے پاس یعنی پتہ نہیں خود ہی کیسے آ جاتا ہے میرے پاس میں وہ کھا لیتی ہوں اور مسلسل دو ماہ سے نا میں ایسے خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں خواب میں روٹیاں پکا رہی ہوں اچھا۔ لگاتار کے خواب آ رہے ہیں مجھے مسلسل دو ماہ سے اور کیا پوچھنا ہے اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی خاتون ہے میں ان کو نہیں پہچانتی کہ یعنی وہ کون ہے اس کے ساتھ ساتھ میں وضو خانے جاتی ہوں اور وضو کرنے کے بعد نا میں جلدی سے مسجد میں جاتی ہوں مغرب کی نماز کے لیے میں کہہ رہی ہوں روزہ کھلنے والا جلدی سے پہنچا ہے مسجد میں تو میں مسجد میں جاتی ہوں اور وہیں پہ مغرب کی نماز بھی ادا کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں وہیں پہ بیٹھی عبادت کرتی رہتی ہوں عشا تک عشا کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر میں کہتی ہوں کہ اب میں کھانا کھا لوں وہیں پھر مسجد میں ہمیں وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں ہاں۔ جیسے افطانی کرواتے روزہ اس کے مغرب کے یعنی کھولنے کے بعد پہلے کھول کے پھر عشا کے بعد وہ کھانا دیتے ہیں تو میں کھانا کھاتی ہوں تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہوں تو وہی ایک خاتون مجھے آگے کہتی ہیں کہ تمہارے بھائی نے تو کچھ نہیں کھایا ابھی جی۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ لگتا ہے برتنوں میں تو کھانا ختم ہو گیا اچھا۔ تو وہ ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں اس کو جو کھانے کو وہ چاہتا ہے اسے ملے گا یہاں پہ جو بھی کھانا کعبہ میں آتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے اس سے ملتا ہے تو وہ جو ہے نا کہتے آپ کا بھائی کیا کھائے گا تو میں کہتی ہوں میرا بھائی جو ہے نا وہ گوشت کھائے گا تو وہ تازہ یعنی برتنوں میں گوشت نکال کے نا کہتے کیا کھائے گا تو جو میرے بھائی کو چیز پسند ہوتی ہے وہ نکال کے دیتے ہیں کھانے کے لیے میرے بھائی کو اور تب میں دیکھتی ہوں کہ ایک کڑھائی میں نا کباب بھی تلے جا رہے ہیں اچھا، ہاں جی، مفت سے یہ ہے کہ کباب تلے جا رہے ہیں اور وہ کباب چل جاتے ہیں تو وہ کہتے کوئی بات نہیں اور کباب بن جاتے ہیں آپ کو فریش کھانا ملے گا سارا اور یہاں پہ جو بھی یعنی آتا ہے اس کو بھوکا نہیں جاتا یعنی اس کو سب کچھ ملتا ہے اچھا، خواب کا جو ہے جی ہوگا مفت سے ہے میرا بھی وہ میں دیکھتی ہوں کہ میں نا ریزلٹ معلوم کرنے جاتی ہوں اپنے بھائی کا تو وہ بتاتے ہیں بھائی کا ریزلٹ یعنی نمبر بتاتے ہیں کچھ تو میں اسے پیسے دیتی ہوں تھری ہنڈریڈ اور اس کے بعد پیسے دینے کے بعد میں باقی پیسوں کا بدانا خریدتی ہوں جو مٹھائی ہوتی ہے تو وہ خریدتی ہوں پھر میں دیکھتی ہوں میرا بدل گیا تو میں ایک روم میں ایک شخص کے ساتھ خود کو دیکھتی ہوں اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ میرا ہسبینڈ ہے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں رہو گی تو میں کہتی ہوں کہ میں پہلے یہ دیکھتی ہوں کہ میں باتھ میں گئی ہوں اور یورین کر کے آئی ہوں تو وہ مجھے پوچھتا کہ تم کہاں رہو گی میں کہوں گی جہاں پہ آپ رہتے ہیں میں وہیں پہ رہوں گی تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو دبئی میں رہتا ہوں تو میں کہتی ہوں یہ ختم ہو گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ دبئی چلوں گی کوئی اتنا کہتے ہیں تو وہ پھر خواتین پہ ختم بتائیے کیا میرے انمیر انمیرڈ ہوں ٹھیک ہے دوسرا یہ بتایا کہ و سلاد کی پابند ہے آپ جی میں نماز پڑھتی ہوں اور آپ کے بھائی جو ہے وہ و سلاد کے پابند ہے میرا بھائی جو ہے وہ کبھی کبھی پڑھتا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے تو کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر پنڈی میں جناب سر اس طرح کے گیم سنے میں دوست خواب دیکھ رہے مطلب ایک گیا بھی کھڑے ہوتے خواب میں دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے کہ میرا حج کو ایک ویزا لگ گیا تو میں حج کرنے جا رہا ہوں ہاں۔ تو میں نے آگے سے کال کرتا ہوں کہ یار میں بھی اتنا کرتی سی کہ میں بھی نہیں جا سکتا تو میں ایک منٹ کے لیے آپ کو ڈن کرتا ہوں روتا ہوں باقی روز کو تو میں ساتھ ہی آگ کھولتا ہوں ساتھ ہی جو نظر آرام کے بعد کراتے ہیں اس کے دروازے کے اوپر اور سامنے جو خانقاہ نظر آتا ہے ہاں۔ تو میں کہتا ہوں یار وہ تو یہ کہہ رہے کہ میں جاؤں گا تو میں تو رہی جانتا ہی ہوں میں زیادہ کرتا ہوں اور پھر میں ایک سال پہلے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مدد مطلب مچھلی کا گمر نظر آتا ہے ابھی تھوڑا سمے کا روزہ زیادہ نظر آتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں میں نے کہا یار اس نے تو کہا تھا میں جاؤں گا تو میں تو رہی ہوں میں تیار کرتا ہوں تو اس کے بعد مجھے سائڈ پہ آتے ہیں نظر آتی ہیں تو کچھ کچھ وقت ہوتا تو مجھے طرح بھی صحیح جاتا ہے لیکن کسی کی زیادہ ہوتی ہے ہاں۔ اس کے بعد بس یہ خواب میری آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں مجھے سہیل جی فرمائیے جی میرا خواب ہے کہ رات کو میں نے دیکھا کہ میری نانی ماں جو فوٹو ہو چکی ہوئی ہیں سفید ہاں۔ کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے پروں والے بڑے خوبصورت ہاں۔ پہلے انہیں گھر کے رہتی ہیں پھر مجھے اپنے پاس بلاتی ہیں تو پاس بلا کے مجھے ہونٹوں پہ بولتا رہتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تمہیں بھی دولت ملنے والی ہے ہاں۔ اپنی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو تمہیں بھی دولت ملنے والی ہے تو میں بس حیران سی ہوں انہیں دیکھ کے پہلے مجھے پتا یہ فوٹو ہو چکی ہیں اور وہ مجھے حقیقت میں بلا یہ بتائیے گا کہ آپ پریشان تو نہیں ہیں پریشانی تھوڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں۔ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صاحب خاصے خواب جمع ہو گئے جی ہاں خاصے طویل خواب جمع ہو گئے طویل خواب جمع ہو گئے بہن نے جتنا سے یہ پوچھا کہ اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مر جاتا ہے ہاں۔ کوئی ان کا ریلیٹو ہوتا ہے کبھی کون کبھی کون تو اس طرح جو ہے یہ مرنے کے مناظر زیادہ دیکھتی ہیں تو علماء معبرین فرماتے ہیں کہ ایسے یعنی موت کے مراسب جو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنا محاذہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر غور کرے اگر وہ نیک راستے کی طرف ہے تو اس راستے پر اور استقامت دکھائے اگر نیکی کے راستے کی طرف گامزن نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنی جو پرانی زندگی ہے اس سے قائم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی جانب چلتے رہنے کی توفیق کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک کامال کی توفیق مانگتے رہیں اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے طویل خواب یہ پوچھا تھا کہ صبح مرحوم کو دیکھا ان سے پوچھا کہ ختم جو ہے وہ کروانا میں آپ کے لیے کروں تو کیسا ہے تو ایک منظر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں تم ختم کروا سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اس سال ثواب ضرور کیا کریں یہ ان کا آپ پر حق ہے اور ایک خواب جو انہوں نے بتایا وہ چونکہ نامکمل تھا تو اسے اس کی تعبیر میں بیان نہیں کر سکتا اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے یہ پوچھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خواب دیکھتی رہتی ہے کہ جوتا کبھی نہیں ہے یا کبھی گم ہو جاتا ہے یا جوتا پہننے کی کوشش کرتی ہے دیکھیں میں جس طرح کر چکا ہوں کہ جوتے کو دیکھنا اگر عورت دیکھے تو یہ اس کے جو ہے وہ ہونے والے شو پر جو ہے محمول کیا جاتا ہے تو اب چونکہ یہ ان میرڈ ہے تو کبھی دیکھتی ہوں جوتا نہیں ہے تو ان کی شادی نہیں ہوئی کبھی دیکھتی ہوں کہ جوتا گم ہو چکا ہے یہ بھی اسی پر محمول کیا جائے گا کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ جوتا جو ہے پہننے کی کوشش کر رہی ہیں یعنی کوئی رشتہ آیا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ رشتہ نہیں ہو پایا اللہ و تعالیٰ جلد ان کو اچھی جگہ جو ہے وہ رشتہ فرما دے اس کے بعد یہ خواب دیکھتی ہے کہ کسی کے گھر جاتی ہے اور کسی کے مرنے کی خبر انہیں جو ہے ان کے کوئی رشتے داروں میں سے ہیں ان کی خبر آتی ہے اس کے بعد یہ سیری جو ہے وہ جو ہے وہ نیچے آنے کی کوشش کرتی ہیں پہلے کہتی ہے کہ مشکل ہوتی ہے پھر اچانک جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ پانی میں چلی جاتی ہے اور پانی اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کے گھٹنے تک ہوتا ہے صاف پانی ہوتا ہے پھر یہ میت والی جگہ پر جاتی ہے تابوت کے اندر جو ہے وہ جن کی موت کی خبر سنی تھی ان کی ڈر یہ دیکھتی ہیں اور تائی مرحوما جو ہے وہاں بیٹھی ہیں اور سونے کے جی ہاں اور سونے کے انگوٹھے بھی وہاں پر موجود ہیں اب یہاں پر اس کے کئی مناظر ہیں ہر مناظر میں سے کسی کی تعبیر نہیں ہے ان منظر کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جن کی تعبیریں یہاں پر میں سمجھ پایا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ مرنے کی خبر سنی اس شخص کی کہ جس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ تابوت میں رکھی ہوئی ہے اس کی ان شاء اللہ اللہ قبار تعالیٰ عمر کو طویل فرمائے گا ایک منظر یہ ہوا دوسرا یہ ہوا کہ سیدھے کے نیچے اترنا چاہتی ہیں لیکن مشکل ہے اچانک جو ہے وہ غیر سے مدد آتی ہوئی آ کر جو وہ سیریز صحیح کر لیتا یہ آسانی سے اتر جاتی ہیں تو کچھ مشکلات ان کی زندگی میں لاحق ہیں ان شاء اللہ اللہ قبار تعالیٰ پر توقع کرتی رہے کوششیں کرتی رہے تو ان شاء اللہ اللہ رب العالمین غیر سے آپ کی وہ مشکلات آسان فرما دے گا اور تیسرا منظر ٹائی رحما کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا لیکن ان کا رنگ انہوں نے کالا دیکھا دانت چمکتے ہوئے دیکھے اب اس طریقے سے کسی مرحوم رحما کو خواب میں دیکھا جائے تو اس سال ثواب کی انہیں طلب ہوتی ہے اور جی۔ آپ انہیں اس سال ثواب ضرور کریں اس کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ یہ خود کو اپنی رانی کے گھر جو بیٹھے ہوئے دیکھتی ہیں اور پراٹھے بنا رہی ہیں بہت سارے پراٹھے بناتی ہیں اور ان میں سے ایک مکھن والا پراٹھا بناتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ یہ مطلب میرا ہو جائے اس کے بعد انہوں نے یہ خواب بیان کیا کہ ان کے ساتھ کوئی خاتون ہے اور وضو کرنے جاتے ہیں پھر مسجد میں جاتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں اور وہاں پر ان کا بھائی بھی ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ جو چاہو گے مل جائے گا اب یہاں پر ان دونوں خوابوں کو اگر جمع کریں تو پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل ان کے ساتھ نہ ہے کہ طور پر تو ان وہ مشکل دور ہو جائے گی اور جو ان کی تمنا ہے فائنینشلی فائنینشلی حساب سے تو انشاءاللہ ان کی وہ تمنا پوری ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بھائی کے بارے میں کچھ یہ ہے کہ کچھ غلط صحبتیں ان کے ساتھ ہیں اگر مطلب یہ خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتی ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ان کو یعنی ان کے بھائی کو چاہیے کہ اپنی صحبت کو صحیح کریں اور اللہ کا کا وطالعہ پر تبکل کریں اور انشاءاللہ جب اللہ کا کا وطالعہ پر تبکل کریں گے تو جو چاہیں گے ان کے بھائی کو انشاءاللہ مل جائے گا ان جی رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبقے کے بعد جی حضرات یو سین اسپیشل خوابوں کی تعویر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جنرل وعلیکم السلام وعلیکم اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ہندوستان کی کس شہر سے جی بمبئی سے بات ممبئی سے بات کر رہی ہیلو جی۔ اصل میں ہے نا یہ پوچھنا تھا کہ میرے نانا صاحب نے دیکھا کہ میرے جیٹ ہیں اور نہ کیا کہتے ہیں ہم میں اور میرے میاں جو ہے نا اور میرا گورنمنٹ بچہ ہے ہم دونوں جو ہے نا ان سے جو ہے نا تاروں کو دے کے معافی مانگ رہا ہے روڈ اور نا گرین بھائی جی، میں آپ کو بتا دوں کہ جو گیٹ ہے نا وہ اصل میں جو ہے نا اتارا اتارا یہ سب کچھ کرتے ہیں اپنے گھر میں اور ہم ان کے براہ والے گھر میں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اصل میں فقیری کی لائن میں اور انہوں نے اتارا اتارا یہ سب کچھ کرتے ہیں مطلب پوزیٹو یا نیگیٹو آدمی اب یہ مجھے تو نہیں پتا کہ بس یہ کہ وہ لوگ ان کو مانتے ہیں اچھا، مطلب آپ کی ان کے ساتھ کوئی انبن تو نہیں ہے ہاں جی انبن ہے اسی وجہ سے یہ کہ بس میں مجھے مزاج ان سے طریقے سے نہیں ملتے کہ بس وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنے ابو کا بھی ان سے ایک دفعہ علاج کروایا تھا تو بس اچھا یہ بتائیں آپ ڈرتی تو نہیں کہ وہ کچھ روحانی طور پر کو نقصان پہنچا دیں ہاں, ہاں، مجھے بہت ٹھیک ہے اور میم مجھے پلیز یہ بتا دیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور میں نے برابر اتارا تھا سیفٹی کے لیے کچھ مجھے نا مفتی صاحب سے کچھ دعا یا کچھ ایسا کچھ بتا دیں میں نماز اور نماز کی پابندی میں کرتی ہوں ٹھیک ہے اللہ کریم آپ اور دوسرا میرا جو ہے نا یہ ہے کہ میرے جو شوہر ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں سامنے کہ میں جو ہے نا دوسرے شوہر کے پاس کوئی اور شوہر ہے میرا اور میں میرا شوہر جب آیا مجھے میرے پاس تو میں رو رہی ہوں اور میں رو کے کہہ رہی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی تھی مجھے یہاں سے لے چلو اور یہ تو انہوں نے بولا کہ تم نے اس کا کیا حال کر دیا کہ اتنی اچھی تھی اتنی اچھی خاص تھی میں اس کو کھلا تم نے اس کا حال کیا کر دیا اور میں میرے جو پہلے شوہر ہیں ان کے رو کے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کے پاس سے لے چلو تو شوہر کے ساتھ کبھی تو آواز نہیں چاہتی ہے لیکن زیادہ نہیں ویسے یہ ہے کہ ہم لوگ ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی بس ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان ممبئی سے ہمیں کال کی جی اس صاحب کیا فرمائیے اس سے پہلے بھائی نے یہ پوچھا کہ ان کے دوست کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ حج پر جا رہا ہوں میرا کا جو ہے وہ کام ہو چکا ہے اور بھی دل میں تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا مطلب میری بھی تمنا ہے کہ میں بھی وہاں پر جاؤں اور اس کے بعد اچانک منظر تبدیل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی ان کے سامنے ہے بات یہ ہے کہ جو مسلمان ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سارا ساز و سامان ہوتا ہے استطاعت حج ہوتی ہے اور وہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو دور رہ کر تڑپتا ہے اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے ایک لگن ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے ہر امن تو چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تڑپ اور لگن کام آ جائے اور اس سے جلد باہر کسی سبق کے وہاں کا بلاوا آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تڑپ اور لگن کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ثواب دے دیا جائے تو آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کو یہ کرم فرما رہا ہے اور آپ نے یہ تمنا کی اس کے ساتھ اظہار کیا کیونکہ یہ تمنا اور اظہار کرنا آپ کا خلوص کے ساتھ تھا تو آپ نے اپنی نظروں سے وہ دیدار بھی کر لیا اس تمنا اور خلوص کو آپ برقرار رکھیں استقامت کے ساتھ رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں آپ بڑا کرم فرمائے جی، جی، اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی نانی محمد جو ہے وہ یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں اور انہیں آ کر جو ہے وہ چنتی ہیں بلاتی ہیں چنتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں ابدی دولت ملنے والی والی ہے تم پریشان کیوں ہوتی ہو دیکھیے یہاں پر دو مناظر ہیں نمبر ایک یہ کہ ان کی نانی مرحومہ کو انہوں نے سفید لباس میں دیکھا اور بڑا حساس بشاش دیکھا بہت خوش دیکھا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک کا مطالعہ نے ان کی نانی کو واقعی مرحومہ بنا دیا یعنی فرما دیا دیکھا یہ کہ وہ انہیں آ کر چنتے ہیں تو ان شاء اللہ مرحوم یا مرحومہ کچھ بھی دے خوشی کا اظہار کرے تو اس کا مطلب یہ کہ صاحب خواب کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے خوشی کی نبیز ہے تیسری جو اہم بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پریشان کیوں ہوتی ہے تمہیں ابدی جنت ملنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں جو ان کے ساتھ لاحق ہیں بہت پریشان ہوتی ہیں اور ہر وقت ان پریشانیوں کی خیالات میں رہتی ہے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس پر صبر کریں گی اور آہو فغا نہیں کریں گی آہو بکا نہیں کریں گی صبر کرتی رہیں گی تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر و ثواب اضافہ فرماتا رہے گا شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب آپ خیریت سے ہیں جی اللہ کا بہت شکر آپ ٹھیک ہے ہاں اللہ کرم سر میں انڈیا سے دہلی سے بول رہا ہوں محبوب الہی سرکار کی سرزمین سے جی سر جی سر جی سر جناب جناب میں پانچ چھ سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں کام کے بزنس کے سلسلے میں سفر کر رہا ہوں ہوائی جہاز میں ایک صاحب میرے ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ میں بتا نہیں سکتا کون ہے لیکن جب ہم وہاں اترے جو میں نے پوچھا اس میں کون سی جگہ ہے تو آپ بولے کہ یہ آپ نہیں جانتے پہلے میں نہیں جانتا پہلے مدینہ منور ہے اچھا ماشاء اللہ تو میں نے کہا حضرت پھر تو میں پہلے روزے کی تجارت کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے نہیں آپ کو پہلے اپنے بزنس کے جو جس سلسلے میں آیا پہلے وہ کام کر لیجیے اس کے بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں پہلے پہلے زیارت کروں گا بعد میں جاؤں گا ٹھیک ہے کل آپ نہیں مانو گے میں نہیں مانوں گا پھر وہ میرے کو لے کر چلے <laughs> ٹھیک ہے وہ روزے کے سامنے جب پہنچے یعنی حضرت میں تو پہلے اندر جاؤں گا پہلے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے میں سر ایسا تو ہو نہیں سکتا سر میں یہاں آیا ہوں جاؤں گا صحیح ہے بالکل کل آپ بڑے جدید والدوں دیتے تو میں سر بات نہیں جب میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا سر اندر ہاں، تو اندر جائے گا اگر تو ہاں، جی جی تو وہ میرے کو ٹھیک ہے چلو میں اندر گیا تو جیسے آپ کا گنبد دکھائی دیتا ہے وہ بلند سے بلند ہوتا چلا گیا ماشاء اللہ بہت زیادہ مطلب اتنی بلندی پر آ گیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کیا میں اندر داخل ہوا میں نے وہاں دیکھا بہت بزرگ نے دی بڑی خوشبو بڑی رونق اب میں نے ہاتھ اٹھایا ہاں، دعا کے لیے تو سر میری آنکھ کھل گئی ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ دودھ پاک آپ بہت پڑھتے ہیں سر کم سے کم دو دن تین چار پانچ دس تک جتنے بھی ہو سکتے وہ پڑھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور سما سراب کے پابند ہیں ہے آپ پکے ٹھیک ہے الحمد للہ واہ کیا بات ہے مزہ آیا آپ سے گفتگو کر سر ایک چیز اور ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو سب میرے ساتھ تھے وہاں لیکن میں ان کا بولیاں تک بیان نہیں کر سکتا ایسے ہے جیسے کہ پردہ پڑ گیا پھر بعد میں مطلب جو میرے ساتھ تھے ان کے بارے میں کچھ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کون تھے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم یہ بیان کیے دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں دہلی ہندوستان سے کال کیا السلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی جی انڈیا ممبئی سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کے شوہر خواب یہ دیکھتی ہیں خواب میں کہ یہ ان کے شوہر جو ہے اپنے جیٹ کے پاؤں پر گر کر معافی مانگ رہے ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے جیٹ جو ہے وہ کچھ عمل وغیرہ بھی کرتے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے چھبیس میں ارشاد فرمایا کہ یا الدین عام علوج ازون کسی کے بارے میں اے ایمان والو کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو یہ برا گمان بعض اوقات تمہیں جو ہے تمہارے لیے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے یہ ہر وقت یہ سوچتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری ان کے ساتھ اندم رہتی ہے تو یہ روحانی طریقے سے مجھے نقصان پہنچا دے ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ جو کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی قرآن و حدیث سے عمل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کسی کے اندر ہو جاتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کوئی معاملہ نہ کر ہے ہاں، اچھا۔ یہ ڈر اور خوف یہ خیالات جو ہے یہ خواب میں نہیں دکھائی بلکہ یہاں تک ہوتا ہے پھر اگر سر میں بھی درد ہو جائے تو اسی نے اسی کرایا ہے اگر وہ جاتے جاتے کہیں پر جو ہے اسے گر جائے تو اسی میں گروایا کام نہیں ہوا تو اسی نے نہیں کروایا یہ سارے برے گمان ہوتے ہیں جب تک یقین حاصل نہ ہو اس وقت بھی برا گمان کرنا منع ہے اور یہ ان کے خیالات ہیں جو انہیں خواب کی صورت میں نظر آئے ہیں دوسرا خواب بھی ان کے خیالات پر ہی میں معمول کروں گا کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ اس طرح معاملات ہیں بعض اوقات انڈن دیتی ہے اور شوہر اور بیوی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے وہ خیالات جو ہے وہ یہ سمجھ دیں کہ بالکل پیوست ہو جاتی ہے اور کسی وقت بھی خواب میں نظر آ جاتی ہے اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے لیکن اتنا کروں گا کہ جب کوئی ایسی خدا نخواستہ آپس میں اندر ہو تو ایسے الفاظ نہ رہے کہ جو دماغ میں پیوست پڑ جائے ہر وقت سوچنے پر مجبور کر دیں بالکل اس کے بعد دہلی سے انڈیا سے بھائی نے یہ پوچھا اور بڑی دلچسپ ان کی شخصیت تھی ان کی باتیں تھیں فرماتے ہیں کہ پانچ چھ سال قبل میں نے یہ خواب دیکھا کہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں یہاں پر لیکن قصد ان کا ہے کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں بزنس جی۔ پرپز کے لیے جا رہا ہوں جی۔ تو ان کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے جو ان ہوتا ہے جب وہ اترتے ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں پر اترے وہ کہتے ہیں مدینہ منافرہ ہے تو میں نہیں معلوم اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے گمبد خزرہ جا جانا ہے مجھے وہاں کی زیارت کرنی ہے وہ انہیں منع کرتے ہیں کہ بھائی تم اپنا کام ملتا تم جس کام کے لیے آئے ہو اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عاشق رسول ہے انہیں عشق رسول اس کی طرف ان کے دل کے اندر ہے سینے کے اندر ہے لیکن یہ خواب میں کس کر کے گئے ہیں ان کے بزنس کا اپنے کام کا لہذا اب جب وہاں پہنچے تو انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا کام ملتا ہو یہ ہوتی ہے عشق کی باتیں اس سے اس لیے چاہیے کہ جب بندہ کسی بزرگ کے یہاں جائے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے دوست کے یہاں جا رہا تھا تو میں یہاں پر آ گیا ایسا نہ ہو بلکہ ارادہ کر کے کف کر کے جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اسی طرح نبی کریم علیہ کی سرات اسلام کی بارگاہ میں جایا جائے تو کف کر کے جایا جائے تو یہاں پر انہیں یہ نہیں ہو رہا کہ جب بھی وہاں پر جائے تو پہلے سے ظاہر ہے کہ جب بندہ وہاں جاتا ہے تو کس کر کے جاتا ہے یہ ان کی زندگی کو اور شعبوں پر انہیں یہ ترقی کی جا رہی ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جائے جب کسی بڑے آدمی کے پاس جائے تو وہاں کا ارادہ کر کے جائے جب کسی مزار پر جائے فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے تو وہاں کا ارادہ کر کے جائے اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ جب آپ کسی دوست کے پاس جائیں وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی کیسے آئے تو آپ یہ کہیں کہ جی میں فلاح سے ملنے آیا تھا لیکن میں ضمن آپ کے پاس بھی آ گیا تو اس کے دل میں آپ کی وہ عزت و احترام نہیں ہوگا لیکن جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صرف اتنی دیر سے مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے تو عزت و احترام میں اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ تلقین کی جائے دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ضد کر کے وہاں جاتے ہیں تو گنبد خزرہ کو یہ بلند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے بزرگ یہ دعائیں کر رہے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ملتا ہے کسی کو تو وہ اسی در سے ملتا ہے ہاں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ بھائی آئی اللہ تاخیر تبارہ کا مطالعہ مجھے عطا فرماتا ہے میں دو جہاں میں تقسیم کرتا ہوں کیا بات مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے بات یہ ناظرین کہ جو بھائی ہمارے دہلی سے تھے گمد خزرہ کو دیکھتے ہیں کہ بلند ہوا اور بلند ہوا اور بلند ہوا اور بلند سے بلند ہوتا چلا گیا گمد خزرہ بلند کیوں نہیں ہوگا میں جملہ عموماً ادا کرتا ہوں ایک بار پھر ادا کیے دیتا ہوں یہ جو سورج ناظرین جب نکلتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سورج عین گمبد خزرہ کے اوپر ہوا کرتا ہے ہمارا ایمان تو اس بات پہ ہے کہ سورج در اصل گمبد خزرہ سے تجلیات کو سمیٹتا ہے اور سمیٹنے کے بعد اپنے وجود سے کرنوں کو پوری دنیا میں بکھیرتا ہے یہ جو سورج کی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں در اصل یہ گمبد خزرہ کی تجلیات ہیں جن کو سمیٹنے کے بعد وہ پوری دنیا میں بکھیرا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تو بڑے نصیب والوں کو بڑے مقدر والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی حاضری کا شرف حاصل ہو جائے جب بھی گمبد خزرہ کا سایہ نصیب ہو جائے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں بے شک اس ایمان کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بے شک سرکار کا فرمان ہے کہ انما نا قاسم واللہ ہو کہ بے شک اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں ہم تو محتاج ہیں سرکار کی در کے اور اللہ کرے کہ ہم اسی انداز سے محتاج رہیں ہمیں تو جو کچھ عطا ہوتا ہے جس انداز سے عطا ہوتا ہے اور جتنا کچھ عطا ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے ہوتا ہے یہ بے شک ہماری سوچ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے ناظرین اپنے ایمان کو مزید پختہ کریں اور سرکار سے محبت کو مزید پختہ کریں کیونکہ یہی وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ شاء معیشت کے روز بھی کام آئے گی جب ہم اپنے ہاتھوں کو اپنی جھولیوں کو پھیلا کر کھڑے ہوں گے اور اس وقت صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جو ہماری جھولیوں کو بھرے گی اور بھرنے کے بعد ہمیں اس قابل کرے گی کہ ہم داخل جنت کر دیے جائیں بہرحال آپ کے خطوط کا ہمیں انتظار رہے گا جی ون ٹوینٹی سائٹ کراچی پہ اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر حافظ